حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ایک دوسرے آدمی کے ساتھ دفن کیے گئے تو اس کی وجہ سے میرے جی میں تھا کہ ان کو وہاں سے نکال لوں چنانچہ میں نے انہیں چھ ماہ بعد وہاں سے نکالا تو ان میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی سوائے داڑھی کے چند بالوں کے جو زمین کے ساتھ لگے ہوئے تھے سننے ابو تابوت حدیث نمبر تین ہزار دو سو بتیس